حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو بٹائی پر زمین دینے کے بارے میں بہت باتیں کرتے سنا کہ یہ منع ہے تو فرمایا سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا آدمی اپنے بھائی کو زمین کیوں نہیں دے دیتا آپ نے کرائے پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھپن